حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تو ہم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے طالب تھے لہٰذا ہمارا ثواب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہم میں سے کچھ تو اس حالت میں فوت ہوئے کہ انہوں نے اپنے اجر و ثواب کا کچھ حصہ بھی دنیا میں وصول نہ کیا تھا ایسے مخلصین میں سے ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ تھے جو جنگ عہد میں شہید ہوئے ہمیں ان کو کفن دینے کے لیے صرف ایک چادر ملی وہ بھی اتنی چھوٹی تھی کہ جب ہم ان کا سر ڈھانپتے تو ان کے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے اور جب ہم ان کے پاؤں ڈھانپتے تھے تو ان کا سر ننگا ہو جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ ہم اس سے ان کا سر ڈھانپ دیں اور پاؤں پر گھاس ڈال دیں اور ہم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے ان کا ثواب کا پھل اس دنیا میں بھی پک کر تیار ہو گیا وہ اس کو توڑ توڑ کر کھا رہے ہیں حدیث کے یہ الفاظ اسماعیل بن مسعود راوی کے بیان کرتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر 1904